محمد بن عمر بن عطا اور علی بن بن عبداللہ عباس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت والی ہڈی یا کچھ گوشت کھایا پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا یا پانی کو نہیں چھوا صحیح مسلم حدیث نمبر سات سو اکانوے